یونس بن عبید مولا محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ مجھ کو محمد بن قاسم نے برا بن آذب رضی اللہ عنہما کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے بھیجا برا نے کہا آپ کا جھنڈا دھاری دار چوکور اور کالا تھا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اسی یہ حدیث صحیح ہے